جو کٹ گئے جن کے جسم جل گئے جن کے گھر لٹ گئے جنہیں اپنے ملک کی سرزمین میں ہتھ کڑیاں ڈال کے گھسیٹا گیا جنہیں سلاخوں کے پیچھے ذلت آمیز سلوک کا نشانہ بنایا گیا وہ نہیں جھکے وہ نہیں بھکے انہوں نے اپنا رستہ نہیں چھوڑا وہ کل بھی کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے جہاد ہمارا رستہ ہے شہادت پہ ہماری نظریں گڑی ہے لیکن وہ طبقہ جسے نہ قید ہوئی نہ جیل ہوئی نہ جسم کٹے نہ روزی میں فرق آیا نہ عزت میں فرق آیا نہ صحت میں فرق آیا نہ کپڑوں کی استری خراب ہوئی نہ رات کی نیند خراب ہوئی اس نے باویلا شروع کر دیا ہائے مر گئے اب کمرے میں جہاد کا نام نہیں گھر میں جہاد کا نام نہیں اللہ کا نام نہیں فلاں کا نام نہیں شکلیں بدلو مزاج بدلو مدرسوں میں قرآن کی جگہ قرآن کے اوپر کمپیوٹر لا کے رکھو تاکہ تم سیکولر نظر آؤ تمہیں کوئی کچھ نہ کر سکے عربی چھوڑو انگریزی کے پاؤں میں گرو مسلمانوں آخر ہوا کیا تھا آقا مدنی پر کتنے کتنی مشکلات آئیں صحابہ پہ کتنی مشکلات آئیں مگر انہوں نے جب کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے پھر ڈٹ گئے اور اپنے کسی ایک حرف سے بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے